اس سے موسا نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے ان کا بات جو تمہیں تعلیم ہوئی